کیونکہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں تو جس طرح آج بھی اور بہت سے لوگوں سے پریشانی ہو رہی ہے گانوں سے نہیں بچ پا رہے کچھ لوگ کچھ لوگ بچتے ہیں مگر پڑوس میں چل رہے ہوتے ہیں یا گھر میں چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر کیونکہ سارے گھر والے تو دیندار نہیں ہیں یا گانوں سے نہیں بچتے ہے نا یا پھر روم میٹ نے چلایا ہوا ہے کسی کے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں اس نے گانے چلائے ہوئے یا اسی طرح موبائل پہ چلائے ہوئے تو یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے گانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے بھی میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے گانا زنا کا منتر ہے اور امت آج اس کو زندہ کر رہی ہے سفر اللہ ہر اور اچھے اچھے دیندار لوگ داڑھی ٹوپی کے ساتھ موبائل کے اندر اچھے لوگوں نے نوکیا ٹیون لگائی ہوئی ہے میوزک میوزک والی جو ہے وہ طرز موبائل کے اندر لگائی ہوئی ہے میوزک والی طرز موبائل کے اندر لگائی ہوئی ہے یہ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ اس کے کیونکہ ہمارے جو ہے پورے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو گئی تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اور اچھے اچھے عالم ہیں حافظ ہیں ماشاء اللہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں اور امام بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں کچھ لوگ تو اور ان کے موبائل پر حضرت یعنی سلسلے کے حکیم رحمۃ اللہ سلسلے کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں مگر موبائل پہ ٹون لگی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو میرے بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے میوزک سننا اور مسلسل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں اس پر توجہ نہیں ہوتی اتنا ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں کہ توجہ ہی نہیں ہوتی اللہ اپنی اصلاح فرض ہے کہ دوسروں کی اصلاح اس لیے بھائی اس کی خصوصی اہتمام کیا جائے کہ ایک گناہ ایک گانا بھی ہم کان سے نہ سنیں ایک غیبت بھی نہ سنیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے غیبت سننا بھی کبیرہ گناہ ہے اور گانا سننا بھی کبیرہ گناہ ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر یا روم میں کس کو اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اسی طرح کہیں گلی میں رہ رہے ہیں برابر والے گھر سے آواز آ رہی ہے گانوں کی اس کے بہت سارے طریقے ہیں ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ مجھ سے پوچھ لیا جائے اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو مجھ سے پوچھ لے اور کچھ لوگ اس میں یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جیسے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور وہ صرف ایک لڑکا یا عورت ہے وہ احتیاط کرتی ہے عورت دن شریف پردہ کرتی ہے احتیاط کرتی ہے باقی سارے گھر والے ٹی وی دیکھتے ہیں فل آواز میں ڈرامے دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں اس کا طریقہ دوسرے کمرے میں چلے آئے یہ تو سبھی لوگ کر لیتے ہیں اور دل سے برا جانے اور جو جس جس جو سب سے بڑا ہے گھر کا اس سے جب اس کا موڈ اچھا ہو جیسے والد صاحب ہیں والدہ ہیں بہن بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے جب اس کا موڈ اچھا ہو تو محبت سے کہہ دیا ہے بھائی جیسے پہلے تو دنیا کی بات بھی کر دیا ہے کہ جیسے میں پڑھائی کرتا ہوں تو پڑھائی میری خراب ہوتی ہے میں تجارت کرتا ہوں تجارت خراب ہوتی ہے تجارت کے کام کر رہا ہوتا ہوں اس وقت آپ ٹی وی چلا دیتے ہیں زور سے یا اسی طرح کوئی جاب کا کام ہے تو وہ کرتا ہوں تو ذہن اس طرح بڑھ جاتا ہے تیسری بات پھر یہ بھی بتا دیجئے صاف صاف کہ بھائی جو ہے آپ لوگ اس سے تھوڑا کم کر کے آواز سن لیا کریں تاکہ خود انسان بچ جائے اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر کسی سے میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ ایک پیسے جمع کر کے ایک واک واک مین لے لو یا پھر موبائل کے اندر بھی لوگ سن لیتے ہیں یا ایم پی تھری پلیئر آتا ہے اس میں بیانات ریکارڈ کر سکتے ہیں وغیرہ پیسے جمع کر لیجئے ایک تین چار مہینے پیسے جمع ہو جائیں گے پھر ایک وہ خرید لیجئے تو گانے چل رہے ہوں تو اس سے بہت آسان طریقہ ہے گانوں سمجھنے کا ہیڈ فون لگا کر جو ہے اپنے واک مین سے بیان سن لیا اشعار سن لیے تقریر سن لی حضرت والا کی یا طاہب صاحب کے اشعار سن لیے یا کبھی کبھار کر بھی اشعار پڑھتا ہے یا کوئی ذکر کی مجلس سن لی تو انشاءاللہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اپنے شیخ کے بیانات بھی ہم اس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں جب چاہ جب کبھی ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہونے لگی تو ہم نے اپنے شیخ کی آواز سن لی تو میں تو اکثر ہی اچھا آپ لوگوں کو اپنی بات بتاتا ہوں الحمد پورے دن حضرت والا کے بیانات میں ڈوبا رہتا ہوں میں جب بچتا ہوں میں سن رہے ہیں آپ لوگ <laughs> اب بتاتا ہوں کیسے صبح الحمد صبح فجر کے بعد تو ذکر اللہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آفس جاتے ہیں اللہ شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے گاڑی بھی فرمائی ہے اور سب اکابرین کو لے کے آتا ہوں بہت اچھی گاڑی ہے کرولا گاڑی ہے ٹو تھاؤزینڈ نائن ماڈل کی <laughs> نعمت ہے بتا رہا ہوں اگر کسی کو نعمت مگر کوئی اس کی وہ نہیں کرے مطلب اللہ تعالیٰ سے ہرس نہ کرے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے مانگ سکتا ہے مگر ہرس نہ کرے کہ ان کے پاس ہے تو میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے تو مولانا مظہر صاحب حافظ عبی اللہ صاحب شمیم صاحب شمیم بھائی بھی آئے تھے میرے تو شمیم بھائی ہیں کیونکہ میرے پیر بھائی بھی ہیں حضرت مگر ہمارے بڑے ہیں تو حضرت شمیم صاحب دامد اور اسی طرح جتنے بھی حضرات اور ارادہ یہ کہ حضرت والا کو اس گاڑی پہ بٹھا کے انشاءاللہ مکہ ش... جدہ سے مکہ شریف لے کے جاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اسی نیت سے لیے اکابرین کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آج ذرا الگ بات ہو رہی ہے <laughs> الحمد للہ تو گاڑی میں سی ڈی سی ڈی کا لگا ہوا ہے تو اس میں حضرت والا کی سیڈیاں ہر وقت چلتی رہتی ہیں بیانات اس سے میری ایمان کی بیٹری بھی چاہے میں غور سے سنتا ہوں کہ حضرت والا کیا بات فرما رہے ہیں ایک ایک بات غور سے سنتا ہوں جیسے ایک بات اب میں نے سنی آپ کو بتاتا ہوں پھر لکھ بھی لیتا ہوں ڈائری بنا لیے تاکہ جب حیدرآباد آؤں تو اس کو اچھی طرح اپنی اصلاح کی نیت سے لکھتا ہوں تاکہ اس کو آگے بھی پھیلا سکوں حضرت والا نے فرمایا ایک حدیث شریف میں نے حضرت والا سے سنی کہ مومن کی جو نیت ہے نا وہ عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے مومن کی نیت مثلا وہ نیت کر لے کہ مجھے ایسا اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے بظاہر تو آپ کو چار پانچ لوگ یا تین لوگ بیان سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درد دل کو سارے عالم میں پھیلا دے نیت یہ ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت والا رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اس وقت تین چار لوگ آتے تھے حضرت والا کے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اور انٹرنیشنل زبانوں میں نشر ہو رہا ہے حضرت والا کی وہ باتیں جو بد نظری چودہ نقصانات ہیں یہ جو بیان ہے نا بد نظری چودہ نقصان یہ حضرت والا نے حجرہ خاص میں یعنی آئی سی یو اندر جا کے ایک تو خانقاہ ہے خانقاہ کے اندر جو حجر خاص ہے اس میں صرف چار تھوڑے سے لوگوں میں یہ بیان فرمایا تھا اب دیکھیے سارے عالم میں کیسے ٹرانسلیشن ہو کے جرمنی میں عربی زبان میں اردو زبان میں ہے گجراتی زبان میں سندھی زبان میں اور بنگلہ دیشی زبان میں خوب سارے عالم میں تقسیم ہو رہی ہے مفت تقسیم ہو رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے مفت <laughs> دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا درد دل پھیلا تو تو بہرحال مومن کی نیت جو ہے وہ عمل سے کون صاحب آ گئے ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے ہیں آپ الحمد للہ تو یہ عرض کر رہا تھا تو تو میں پھر واپسی میں بھی یعنی جب اپنے اچھا میں الحمد کام بھی اپنا وقت پہ کرتا رہتا ہوں اس دوران بہت سے اللہ کا شکر ہے سارے عالم سے ای میلز بھی آتے رہتے ہیں فون بھی آتے رہتے ہیں میسج بھی آج بھی دارالعلوم کراچی سے مجھ سے ایک ماتعل رکھتے ہیں ان کا ان کا میسج آیا پھر میں ان کو فون کیا ماشاء اللہ ان کو بھی فائدہ عالم بن رہا ہے وہ بس اس دفعہ آخری سال ہے پھر اس کے بعد چلہ لگائیں گے سال لگائیں گے حضرت والا کے پاس مجھ سے بہت ہے عالم بن رہے ہیں الحمد للہ مفتی تقریب حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ایک بات اور بتایا ہوں حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ابھی آج ایسے ہی بیان ہو رہا ہے کچھ باتیں بتا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب دام رکھا تم حضرت والا کے پاس تین چار دن پہلے حاضر ہوئے حضرت والا سے معانقہ کیا یعنی گلے لگایا تو وہ الٹی طرف سے محبت میں گلے لگایا تو حضرت نہیں سیدھی طرف سے گلے ملو اور ماشاء اللہ حضرت والا کا ذوف تھا کمزوری تھی پھر حضرت والا نے گلے ملا اور اس کے بعد پھر حضرت والا کا انہوں نے ہاتھ چوما حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور پھر فرمایا بیٹا بھی لے کر آئے تھے حضرت ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے تو حضرت والا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت والا کی مسجد میں نماز پڑھائی یہاں کابرین کا آپس میں محبت کا طریقہ ہے کر رہا تھا میری بیٹری بھی حضرت والا اچھا پھر میں صبح والی مجلس بھی حضرت والا کی سنتا ہوں پھر عصر والی مجلس بھی سنتا ہوں اور پھر عشاء والی مجلس بھی سنتا ہوں اور الحمد للہ جیسی حضرت والا کی مجلس میں بہت فائدہ ہوتا ہے کسی دن حضرت والا کا سلام سنتا ہوں حضرت والا فرماتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ و تو الحمد مست ہو جاتا ہوں مزہ آتا ہے مجھے حضرت والا کی لائیو آواز آ رہی ہوتی ہے ڈائریکٹ آواز تو میں یہاں پہ جواب دیتا ہوں اور کبھی کا جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے تو حضرت والا کو ڈائریکٹ فون کرتا ہوں یا پھر میر صاحب کو فون کر کے اصلاح بھی کراتا ہوں الحمد ابھی تین چار دن پہلے میر صاحب کو بھی فون کیا تھا حضرت والا سے بات ہوئی الحمد یہ ہے کر کی بات تو آپ لوگ بھی اگر مضبوط تعلق رکھنا چاہتے ہیں اپنے مشائق سے <coughs> اب جیسے جس طرح حضرت والا آج کل جو ہیں بیمار ہیں مگر حقر کو اجازت ہے بات کرنے کی وہ اس وقت جب کرتا ہوں بات کرتا ہوں جب حضرت والا جو ہیں تازہ دم ہوتے ہیں حشاش ہوتے ہیں مجھے وقت معلوم ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے الحمد اندر ہی رہتا ہوں حضرت والا کے حجرے میں اور تیسری خوشخبری یہ بھی تھی کہ تیسری چوتھی ہے جو بھی بات عرض کر رہا ہوں خوشخبری یہ تھی کہ الحمد رمضان شریف میں حاضری کا ارادہ ہے انشاءاللہ اور ابھی تھوڑے دن رہتے ہیں تین مہینے تقریباً تو جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو ایسا سوال لیجئے کہ میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں آپ لوگوں کو خوب تک نماز کا اہتمام ہو نظروں کی حفاظت کا اہتمام ہو کیونکہ چہرے سے انسان پہچان لیا جاتا ہے تجربے کی وجہ سے اللہ والے جو ہیں ان کے غلام تجربے سے پہچان لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نور فراست ادا فرماتے ہیں تو میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے فیصل میں سن رہے ہو کہیں تو کون ہے آپ دونوں ہیں بس اچھا آپ بھی اپنے آپ نے ساتھ لے کر آئے آپ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی بچوں کو حضرت والا فرماتے ہیں بچے جو ہیں ایک, حدیث شریف یہ بھی سنی حضرت والا سے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو ادب سکھاؤ اولاد کا اکرام کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ان کا اکرام کرو ان کو ادب سکھاؤ ان کو اگر ڈانٹ لگانی ہو کسی بات پر تو نقلی غصہ بنا کے ڈانٹو جب اس سے غصہ آئے اس وقت برداشت کر لو تاکہ ظلم نہ ہو جائے بچوں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ملتی تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے تو بہرحال بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت کریں فرما برداری کریں ان سے اف بھی نہ کریں میں اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ دولت مل گئی اس کی عمر میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت دیں گے اس کو بہت اونچا مقام دیں گے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے والدین سے اف بھی نہیں کرتا اور نظر چکاتا ہے جہاں مجھ ہمت کر کے نظر چکائے گا ایک ایک سنت ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ بتائی تھی یہ سنت میں نے سیکھی ہے کہ انگلیاں چاٹنے کی سنت یہ ہے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہیں نا اور یہ چاٹنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے رزق کس رزق جو ہے وہ کس ذرے میں رزق کے برکت ہو انگلیاں چاٹنے کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے بڑی انگلی جو ہے اس کو چاٹیں گے اس کے بعد اس کے برابر والی شہادت کی انگلی چاٹیں گے اس کے بعد انگوٹا چاٹیں گے ٹھیک ہے یہ تین انگلیاں سب سے بڑی انگلی جو ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر شہادت کی انگلی اور اس کے بعد پھر انگوٹے کی انگلی اس کے بعد شہادت پھر سب سے بڑی والی انگلی کے برابر والی انگلی اور پھر چھنگلیاں یہ طریقہ ہے انگلیاں چاٹنے کا اللہ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ گانے سننے سے خصوصی احتیاط ورنہ علم کا نور بیانات کا نور تقریر کا نور خلیفہ ہیں بڑے تو یہ خلیفہ نعمت ہے یہ مگر کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہے بہت سے بتا رہا ہوں خلیفہ ہو کے بھی اس میں ملوث ہیں کہ میوزک کے ٹون سے احتیاط نہیں کرتے اور عالم ہے ان کے عالم ہونا اپنی جگہ امت کو اس کا اکرام کرنا ہے ان کا مارے کیونکہ اصلاحی اصلاح نفس کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے یہ بات کھل کے بتائی جانی چاہیے کیونکہ ورنہ پھر کون اصلاح کرے گا اب جس اصلاح تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہے مگر اس کا بتا بھی لینا چاہیے تاکہ جو اس سے ملوث ہو اس سے بچ جائے مگر ہم لوگوں کو کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہو سکتا ہے جیسے اب کوئی عالم ہے بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں یا کوئی خلیفہ ہے حضرت والا کے یا کسی حکیم علومت کے سلسلے یا کسی بھی سلسلے کے ہو سکتا ہے ان کے بچے لگا دیے ٹیون یہ بھی تو ہوتا ہے بچے جو ہے موبائل لے لیتے ہیں اور غلط ٹیون لگا دی اور وہ بند کرنا بھول گئے نمازیں بچ رہی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان بشر ہے مگر اس غلطی پہ اصرار نہ ہو اس سے رجوع کر لیا جائے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر وقت میوزک ٹون بج رہی ہے موبائل کے اوپر تو کسی کو حقیق نہیں سمجھنا ہے ہمیں تو ان کا اکرام کرنا ہے کیونکہ وہ عالم ہیں وہ حافظ ہیں قاری ہیں خلیفہ ہیں امت اللہ تعالیٰ امت کو ان سے فیض ہو رہا ہے مگر اس کو بھی اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اچھا حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ شکر گناہ کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے کہ کاش جائز ہوتا تو ہم بھی گناہ کرتے یہ تمنا کرنا بھی سرکشی ہے بیوقوفی انتہائی حماقت ہے حضرت والا کا شعر بھی ہے تیری مرضی پہ ہر آر زو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آر زو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے انسان کا کمال یہ کہ گناہ سے بچے اس لیے بس گناہ سے بچو اللہ کو ناراض نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس پر نادم بھی نہیں ہوتا معافی بھی نہیں مانگتا وہ بہت ہی بےحدہ آدمی ہے بہت ہی بدماش ناپاک اور روح سیاہ ہے کہ بغیر اللہ کے جیتا ہے آہ بغیر اللہ کے کیسے جیتا ہے جو بغیر اللہ کے جیتا ہے وہ جیتا نہیں ہے کھوتا ہے یعنی اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے جس کی ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا اور کھوتا پنجابی میں گدھے کو بھی کہتے ہیں <laughs> انسان ہو کر رس کھا پی رہا ہے اور ہر وقت جو ہے اسی فکر میں لگا ہوا ہے اس لیے ہم لوگ کھائیں پیئیں منع نہیں ہے مگر سنت کے مطابق مطابق زندگی گزاریں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی فکر ہر وقت ہو خصوصاً نظر کی حفاظت کا اہتمام بہت سے لوگ باہر نظر بچا لیتے ہیں مگر بھابھی سے پردہ نہیں کرتے بیوی کی بہن سے پردہ نہیں کرتے جبکہ ان سے پردہ کرنا زیادہ ضروری ہے خالہ زاد تایا زاد مامو زاد چچا زاد سے پردہ نہیں کرتے یہ سب خالہ زاد بہنیں بہنیں تو ہیں نہیں مگر بتا رہا ہوں آج کل کیونکہ یہی بولا جاتا ہے عرف عام میں خالہ زاد تایا زاد چچا زاد بہنیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے اور چچی سے بھی پردہ ہے اور مومانی سے بھی پردہ ہے یہ سب عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے اسی طرح ایسے لڑکے جن کی طرف دیکھ کر دل میلہ ہوتا ہے ایسے لڑکوں سے بھی احتیاط کرنی ہے نظر کو جھکانا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت ہماری آنکھوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے لیلاؤں کو دیکھتا ہے تصویروں کو دیکھتا ہے اخبارات میں جو تصویریں آتی ہیں اور اسی طرح ٹی وی تو دیکھنا ہی نہیں ہے جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو وہاں جانا نہیں ہے اور جو گھر کے سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے ٹی وی نکال لیں کیونکہ اس سے دین نہیں پھیلے گا اس سے جو ہے ایمان تباہ ہو جائے گا دین جو ہے وہ ٹی وی سے نہیں پھیلتا اس میں نامحرم عورتیں آ رہی ہیں اس میں میوزک آ رہا ہے اس میں تصویریں آ رہی ہیں اور جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ گناہ بھی بہت عام ہو گیا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا اچھے اچھے لوگ اسے ملوث ہیں حرم شریف میں جس کو دیکھو تصویر بنا رہا ہے آ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے آپ لوگ انا للہ و انا الہی راجون پڑھ لیجئے پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھ لیجئے یہ لائٹ جانے کی سنت ہے بتی بج جائے لائٹ چلی جائے تو فوراً انا انا للہ و اسی میں حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جو بات کہلوا دی بس وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں پانچ ایک بات عرض پانچ عمال کر دیتا ہوں پہلا تو ہم لوگ یہ کام کر لیں اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کر لیں بہت سے لوگ اپنے اللہ کے کلام کو درست نہیں پڑھتے شاعر کا کلام صحیح پڑھیں گے ذرا سا غلط پڑھ دیا تو شاعر بولتا ہے یہ بھائی میرا کلام آپ نے غلط پڑھ دیا ہے اللہ کا کلام تیس پاروں کا اللہ کے نام کا خط ہے اس کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو روزانہ آدھا گھنٹہ نکال لیں ڈھائی مہینے دے دیجئے کسی ماہر قاری سے دوستی لگائیں اس سے یاری لگائیں اور اس سے جو ہے اپنے قرآن پاک کی تجویز درست کر لیں حمزہ اور آئین میں فرق ہو قوف اور کاف میں فرق ہو سین اور سعود میں فرق ہو واضح فرق ہونا چاہیے پہلا کام کر لیں اپنے قرآن پاک کی درست کر لیں دوسرا ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا دائیں طرف سے بائیں طرف سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا حرام ہے حرام ہے حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا ہے تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی علیہ السلات والسلام اور تیسرا عمل یہ کر لیں کہ ٹخنے کھول لیجئے بخاری شریف کی روایت ہے اوپر سے معذرہ مین القابین مین الزار فنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں چلے گا کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کو حکم ہے چوبیس گھنٹے ٹخنے کھول کے رکھیں چوتھا عمل فرمایا نگاہ کی حفاظت کر لو جان دے دو میں بھی اپنے نفس کی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جان دے دیں اور ایک نظر بھی خراب نہیں کریں دل ایمان کی حلاوت سے بھر جائے گا سکون سے بھر جائے گا اور دل ایمان کی حلاوت سے بھر جائے گا تو خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مومین سے فرما دیے اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں تمام عورتوں سے نامحرم عورتوں سے تصویروں سے ٹی وی تو دیکھنا ہی نہیں ہے اور ماسیوں سے نہ کالی کو دیکھنا ہے نہ گوری کو دیکھنا ہے سب سے نظروں کو جھکا لیں چچی ممانی سے بھی خالہ زاد تائزاد ماموزاد بہنوں سے بھی اور سالی اور بھابھی سے سخت پردہ کرنا ہے بھابھی جو ہے اس سے سخت پردہ ہے اسے معمولی پردہ نہیں کرنا کہ جو ہے اس سے گپے لگا رہے ہیں اور اس سے جو ہے خوب بے تکلفی ہو رہی ہے بھابھی اور نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی بھی جائز نہیں ہے اکیلا رہنا بھی جائز نہیں عورت کے ساتھ نامحرم عورت کے ساتھ اپنے نفس پہ بھروسہ مت کریں اور اسی طرح ایک ہی دسترخوان پہ نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھائیں بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اچھے اچھے لوگ ہیں داڑھی ہے ٹوپی ہے بیان ہے عالم ہے حافظ ہے قاری ہیں اور خلیفہ بھی ہیں مگر مرد اور عورت یعنی چچی ممانی خالصہ تائزاد ان سب کے ساتھ عورت ایک جگہ بیٹھ گئی مرد ایک جگہ بیٹھ گئے استحان پہ اور ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ارے جماعت سے نماز واجب ہے کھانا کھانا واجب ہے یہ حق بات ہے حق بات پیش کرنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے جو اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ایک دم دھچکا لگتا ہے ان کی اللہ کا شکر ہے اصلاح بھی ہو جاتی ہے وہ فکر ہوتی ہے ان کو پھر بولتے ہیں مولوی صاحب دین مشکل نہیں کیا ہم نے مشکل بنا لیا اگر ہم لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا عمل سے عمل کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ ایسے لڑکوں سے بھی احتیاط کرنی ہے جن کی طرف میلان ہوتا ہے قدرتی ان کے داڑھی مچھنی ہے ان سے بھی احتیاط کرنی ہے ہمیں خصوصاً کرنی ہے کہ حضرت والا اس زمانے کے مجدد غز بسر بصر غز بسر بصر کے مجدد ہیں اس کو زندہ کیا حضرت والا نے اس یہ جو عمل لوگوں سے علماء سے اوجھل ہو گیا تھا کہ نظر بچانا کتنا ضروری عمل ہے اس زمانے سارے عالم میں جو ہے عورتیں ہی عورتیں ہر جگہ ہر جگہ عورت ہے چاہے حرم شریف چلے مدینہ مدینہ شریف چلے آئیں یا حیدرآباد کراچی کہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اس لیے جو اپنی نظر بچا لے گا ایمان کی حلاوت پالے گا نظر بچا لیجیے ایما کی حلاوت پا لیجیے شعر یاد نہیں آ تو میں یہ پڑھ دیا چلو بھائی نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے ایما کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے امی ایک صاحب کا پتہ چلا وہ پتہ کیا کرتے تھے بہت ہی دکھ ہوا مدرسہ البنات کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور برقے والی عورتوں کو دیکھتے ہیں اب بتائیے کیسا یعنی ہم لوگ تو نالک لوگ تو جو ہیں وہ عورتوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں یہ صاحب برقعے والی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں چلو بھائی یہ نیا کیس آ گیا <laughs> تو حضرت نے پچھلے سفر میں فرمایا تھا دیکھیے اللہ والے نور فراست کے برقعے والی عورت کو بھی مت دیکھو نظر جھکا لو ہمت کرو ضروری کیا ہے ضروری ہے کیا اور وہ تو خاص طور پہ مدرسۃ بنات کے آگے جا کے اور برقعے والی عورتوں کو دیکھتے تھے ان کی اصلاح ہو گئی آج برقعے والی عورت کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آواز آ رہی ہے الحمد للہ اللہ کا تو یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے قرآمی کی بات ہے ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہے جب احتیاط اور اچانک نظر سے جو شخص بچے گا وہ ان عورتوں سے بچ پائے گا یعنی اچانک نظر آپ قاری صاحب تشریف لائے تھے ہوٹل کے اندر اللہ کا شکر الحمد الحمدللہ مجھے پتا تھا ہوٹل میں سب جمعے کا دن ہے لاکھوں کروڑوں عورتیں آ رہی ہیں ہوٹل کے اندر جا رہی ہیں آ رہی ہیں five star hotel four star hotel ملی تھی ان کو ماشاء اللہ <laughs> بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ ماشاء اللہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ نظر جھکا کے دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی دیکھ لوں میں دیکھ لوں میرے ماموں آنے والے تھے کہ میں ان کو نظر اٹھا کے دیکھ لوں شاید مل جائے ماموں میں نے کہا ماموں مجھے خود ہی دیکھ لیں گے الحمد نظر جھکا کے بیٹھا تھا قاری صاحب کی نظر پڑی پھر ہم سے ان سے ملاقات ہو گئی جاتے وقت الحمد تو یہ طریقہ ہے کہ اچانک نظر سے ہم لوگ بچیں گے تو بچ پائیں گے جو شخص اچانک نظر سے بچے گا کس طرح ہمیں پتا ہے کہ حرم شریف میں عورتیں ہیں ہمیں پتا ہے ابھی گھر سے باہر نکلیں گے تو عورتیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ بازار میں عورتیں ہیں ریشم گلی میں تو نظر جھکا کے چلنی ہے اور اچانک نظر پڑ جائے فوراً جھکا لیجیے استفر اللہ تین دفعہ پڑھیں استفر اللہ استفر اللہ اللہ پھر جھکا لیجیے یہ ہے اچانک نظر اب یہ کیا کہ بدارس البنات کے آگے سے گزر رہے ہیں لڑکیوں کے اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور اچانک نظر میں سامنے دیکھے جا رہے ہیں پورے یعنی دائیں سے بائیں پورا چہرہ گھوم رہا ہے اوپر سے نیچے پورا چہرہ گھوم رہا ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا جا رہا ہے اللہ یہ نفس کی چالیں ہیں کہ اچانک نظر کے بہانے اچھی طرح عورت کو دکھا دیتا ہے اسی طرح حضرت فرمایا اپنی بیویوں سے خوب محبت کرو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک صالح بیوی عطا فرمائی اس سے خوب محبت کرے اللہ تعالیٰ کی سفارش ان کی خطاؤں کو معاف کرے نیک صالح بھی نہیں ہے پھر بھی خطاؤں کو معاف کرے پھر اب شادی ہو گئی اس سے نباہ کرنا ہے خطاؤں کو معاف کرے اس سے خوب محبت کرے اور جو ہے اس سے اس کی حضرت نے فرمایا لا خطائیں ہوں لا خطائیں معاف کرو ٹھیک ہے اور آخر میں دل کی حفاظت کر لیں پچھلے گناہوں کو سوچ کے مزہ نہ لیں آئندہ گناہوں کی پلاننگ نہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اب دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ امی یا اللہ ولد امین کے صدقے میں اور بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے بے حساب اور ہماری اصلاح فرما دے اور یا اللہ ظاہر بھی سنوار دے باطن بھی سنوار دے کسی انسان کو حقیر حقارت کی نظر سے مت دیکھیں اے اللہ دل سے تکبر نکال دے رائی کے برابر بھی دل میں بہت تکبر بھرا ہوا ہے اپنی رحمت سے رائی کے برابر ذرہ برابری جو تکبر ہے نکال دیجیے عجوب نکال دے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حسد اور کبر اور بوگز اور کینہ نکال دے ہر مسلمان سے محبت ادا فرما ملک پاکستان میں امن و امان قائم فرما دیجیے اے اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرما دیجیے گناہوں کی وجہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو شریعت کو چھوڑ دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں آ ہماری حفاظت فرما دیجیے شمام شرور و فتن سے یا اللہ خصوصی فضل فرما دیجیے آپس میں دلوں کو جوڑ دیجیے آج مسلمانوں میں آپس میں خوب قتل و غارت گری کا بذا گرم ہو گیا آپ فضل فرما دیجیے آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجیے پر سے مسلمانوں کو مٹے رہنے کی توفیق ادا فرما دے اور کافروں پہ اللہ خوب زبردست طریقے سے ہماری ہمیں مغلوب فرما دے سارے عالم کے مسلمانوں کافروں پہ کافروں پہ غالب فرما دے مغلوب تو ہم لوگ مغلوب تو کافروں کو فرما دے اور ہمیں ان پہ غالب فرما دے کافروں یہودوں پہ اور اسلام دشمن عناصروں پہ فضل فرما دے اللہ ہم سب پہ فاری امت پہ فضل فرما دے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی محنت ہے مساجد مدار سچے اللہ علیہ کی خانقاہیں اور یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے ان کی حفاظت فرما دیجیے علماء کی میرے شیخ کی مولانا مدر صاحب کی مولانا علماء اور جتنے اکابرین امت ہیں علماء ربانین اور علماء حق اور مسجد کے امام حضرات اور قاری صاحبان اور جتنے دین کے کام کرنے والے خدام اور ان کے ان کے خدام کے خدام اور ان کے اللہ اور جتنے بھی ان کے متعلقین اور سارے عالم کے مسلمانوں کی خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کی اور عرب اور عجم کے مسلمانوں کی خصوصی حفاظ فرما دیجیے بحرین لیبیا عراق یمن اور سارے عالم کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما دیجیے اپنی احمد سے اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اور یا اللہ رزق کے حلال واسعہ وسط کے ساتھ بلا مشقت ایسی جگہ سے عطا فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو اور ہمیں بھی حضرت والا کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلانے کے لیے قبول فرما لے اور عاشقوں کی جماعت بھی نصیب فرما دے جو صادق سے تقوا ہو اور یا اللہ سارے عالم میں پھر پھر کے یار تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر میرے مولا تیرے گیت گا جائیں آ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے اپنی محبت میں ڈبو دیجئے آ اللہ اپنی محبت میں مجبور محبت فرما دیجئے ہمیں اپنی اشد محبت ادا فرما دے نفس سے زیادہ اہل ویال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے اس مجلس کو اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صد کے اردو فعل قبول فرما لیجیے جو نارائکی ہوئی معاف فرما دیجیے اور یہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے کان ہاتھ پیر زبان دل آنکھ اور پورا جسم کے اعضا ظاہر اور باطن سب سنت و شریر کے مطابق بنا دیجیے اور اپنا پیارا بنا لیجیے خاتمہ ایمان پہ فرما دے استقامت عطا فرما دے اے اللہ سارے عالم میں دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے ایسے حضرت والوں کو قبول ہے حقر کو میرے سب دوستوں جتنے دوست آئے ہیں قبول فرما لیجیے اور یا اللہ جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجیے اور جنت المقی میں متفن بنا دے اور شہادت کی موت مدینہ میں عطا فرما شہادت کی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں روزہ مبارک کے سامنے جالی مبارک کے سامنے صلاح السلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرما اور جنت المقی میں اپنی رحمت سے متفن منا دے ربانہ سمی المۃنا صلی اللہ اور جس کی جو جائز حاجت ہے اللہ پوری فرما دی جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے جو قرض دار ان قرضوں سے انتظام فرما دے ان کی شادی نہیں ان کو نیک سوال رشتے عطا فرما دے ان کی اولاد نہیں ان کو نیک سوال اللہ والی اولاد عطا فرما دیجیے ہمیں مستجاب دعوت بنا دے حرام غذا حرام پہننے حرام کھانے سے بچا لیجیے صلی اللہ علیہ آمین یا رحم الرحمین ٹھیک ہے جناب